بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو بائیس مسجد اقصا کے نام اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا نہ مکھی کو نہ مچھر کو نہ خنزیر کو اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت اور مقصد سے خالی نہیں اسرائیلی حکایات میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے مکھی کو کس لیے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یہ مکھی روز آپ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ میں نے آپ کو کس لیے پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا جہان بہت وسیع اللہ تعالیٰ کا نظام بہت وسیع اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع اس دنیا میں ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ بس صرف وہی کام کا ہے مکھی کا گمان ہے کہ دنیا اس کے بغیر نہیں چل سکتی ٹرمپ کا گمان ہے کہ وہ عقل مند اور ذہین ہے اب تک جن لوگوں کو ٹرمپ کے پیدا ہونے کی حکمت سمجھ نہیں آئی تھی وہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پر اش اش کر رہے ہیں ٹرمپ کے ایک بیان نے امت مسلمہ میں غیرت اور قربانی کی عمومی ہوا چلا دی ہے مسجد یکساں اور القدس کا معاملہ جو دشمنوں کی محنت سے سرد خانے میں منتقل ہو رہا تھا اب پھر بھڑک اٹھا ہے تحریک آزادی فلسطین نے ایک نئی کروٹ لی ہے لاکھوں نوجوانوں نے تازہ بلولے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت اور مسجد یکساں کے لیے آزادی مانگی ہے عرب حکمرانوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی فلسطین کا بار بار تذکرہ کرنا پڑ رہا ہے بس یوں سمجھیں کہ اب یہ معاملہ پھر چل نکلا ہے اور اس بار یہ بہت دور تک جائے گا انشاءاللہ ابو جہل کی جہالت اور دشمنی مجاہدین بدر کا لشکر تیار کرتی ہے دجال کا ظلم اور جبر اسلام کے اس لشکر کو کھڑا کرے گا جس کا مقابلہ روئے زمین پر کوئی نہیں کر سکے گا ہم مسلمانوں کو ہمیشہ دشمن راس آتے ہیں بشرتے کہ وہ کھلے دشمن ہوں تب ہم اٹھتے ہیں سنبھلتے ہیں اور ایسا وار کرتے ہیں جسے صدیاں یاد رکھتی ہیں دوست نما دشمن ہم مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے ہم مروت اور مسکراہٹ سے زخمی اور کمزور ہو جاتے ہیں ٹرمپ آیا ہے تو اب مدینہ پاک بھی اپنے لشکر میدان میں اتارے گا ہم الحمد للہ مسلمان ہیں حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور تربیت بھی کہ کوئی دشمن ہمیں نہیں مٹا سکے گا دنیا میں کون ہے جو ہم مسلمانوں سے نہیں ہارا اور زمین پر کون ہے جو ہم مسلمانوں سے نہیں ہارے گا دشمن جب دشمن بن کر آتا ہے تو ہم کبھی اسے میدان میں اکیلا نہیں رہنے دیتے ہم فوراً پہنچ کر اس کی تنہائی بھی ختم کرتے ہیں اور اس کا تکبر بھی بش جب افغانستان میں ہم مسلمانوں سے ہار رہا تھا تو اس نے اپنی عزت اور ناک بچانے کے لیے عراق پر حملہ کر دیا وہ عراق جو بظاہر ایک ترنیوالا اور ایک آسان فتح تھی دور دور تک وہاں نہ جہاد کا نشان تھا نہ مجاہدین کے لیے کوئی راستہ بہت سوچ سمجھ کر بش اور ٹونی بلیئر نے عراق پر حملہ کیا وہ تاریخ میں خود کو فاتح لکھوانا چاہتے تھے مگر نتیجہ کیا نکلا بش اور بلیئر کو ایک اور شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ دونوں تاریخ میں مردود لکھے گئے ٹرمپ کی خواہش ہے کہ وہ افغانستان کی جنگ دوبارہ جیت لے اس کے لیے اس نے بھارت کو اپنے ساتھ لے لیا ہے اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے مگر ان دونوں اقدامات نے امارت اسلامی افغانستان کو مضبوط اور وسیع کر دیا ہے تب ٹرمپ نے اچانک القدس جسے یروشلم کہتے ہیں کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے مجھے ٹرمپ اور اس کے ہم خیال طبقے پر ہنسی آ رہی ہے کہ یہ بیچارے جہاد اور مجاہدین کے سامنے کیسے بے بس ہو چکے ہیں انہیں کچھ نہیں سوچ رہا کہ وہ آخر کریں تو کیا کریں یہ لوگ فتح اور کامیابی کو ترس گئے ہیں سترہ سال سے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترے ہیں وہ اس جنگ میں اپنے خربوں ڈالر اور ہزاروں فوجی گنوا چکے ہیں مگر جنگ ہے کہ نہ ختم ہو رہی ہے اور نہ کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے اس جنگ کی طوالت اور جلت نے امریکہ اور یورپ کو ڈپریشن اور دماغی خلل کا مریض بنا دیا ہے وہ روز نئے نئے تجربے کر کے تھک گئے ہیں شیخ اسامہ شہید کی شہادت پر امریکی مصنفین نے کئی کتابیں لکھی ہیں ان میں اکثر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سی آئی اے کا چیف اپنے سارے عملے کو بٹھا کر ان کے درمیان بے چینی سے گھوم رہا تھا اور بار بار چیختا تھا کہ تم لوگ آخر کیا کر رہے ہو ہمیں ہر دن شکست کا سامنا ہے ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا کس کس پر پیسہ لگایا مگر نتیجہ صفر بٹا صفر ہے وہ لوگ یعنی مجاہدین ہر جگہ جیت رہے ہیں پھیل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں جب کہ ہم ہر روز ان سے ہار رہے ہیں اب مجھے نتیجہ چاہیے اسی ڈپریشن کا شکار ہو کر امریکہ والے اوباما کو لائے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نسل پرست نہیں ہم تنگ ذہن والے نہیں ہیں یہ تجربہ ناکام ہوا تو وہ پاگل خانے سے ٹرمپ کو نکال کر لے آئے اور اسے صدر بنا دیا دنیا کی کوئی بھی قوم جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ٹرمپ جیسے شخص کو اپنا صدر نہیں بنا سکتی مگر جہاد اور مجاہدین نے امریکیوں کو بری طرح سے بدحواس کر دیا ہے آپ خود سوچیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ اگر صرف سترہ دن تک پھنس جائے تو ہمارے ذہن کی کیا حالت ہوتی ہے امریکہ جیسا ملک جو گزشتہ پچاس سال سے دنیا کی واحد سپر پاور تھا اور ہر مسئلہ منٹوں میں حل کرنے کا عادی تھا وہ امریکہ جو صرف آنکھیں دکھانے سے بڑے بڑے ملکوں کے نظریات بدل ڈالتا تھا وہ امریکہ جو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا مگر وہ ایک چھوٹے سے ملک میں جا کر پھنس گیا وہ افغانستان جو ابھی تک شیشے کا ایک گلاس نہیں بنا سکتا اور وہ طالبان جن کو مہذب دنیا کے لوگ پتھر کے زمانے کا انسان کہتے ہیں اب جب مہذب دنیا کی سب سے بڑی طاقت پتھر کے زمانے والے انسانوں سے بری طرح مار کھا رہی ہو اور سترہ سال سے ہر دن شکست اٹھا رہی ہو تو اس کی دماغی حالت کیا ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اسی لیے اخبارات میں صدر ٹرمپ کی بے وقوفیاں اور مزہ کا خیزیاں پڑھ کر ہمیں یہ حیرت نہیں ہوتی کہ امریکہ نے ایسے شخص کو کس طرح سے اپنا صدر بنا لیا ہے اب امریکہ افغانستان میں انڈیا کو کھینچ کر لا رہا ہے مگر انڈیا اڑیل گڈھے کی طرح پچھلی ٹانگوں پر جم کر کھڑا ہے وہ افغانستان کو اپنے ایک اڈے کے طور پر تو استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کر سکے اور سی پیک کے منصوبے کو سبوتاج کر سکے مگر وہ افغانستان کی جنگ میں نہیں اترنا چاہتا وہ قریب سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے چالیس ممالک کا متحدہ لشکر اور ان ممالک کی عسکری سائنسی ٹیکنالوجی افغانستان میں کس طرح سے مار کھا رہی ہے تو ایسے حالات میں انڈیا افغانستان میں کیا کر لے گا وہ تو ابھی تک کشمیر میں مٹھی بھر مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکا ٹرمپ نے القدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا جو اعلان کیا ہے اس پر آج کل بحث جاری ہے لوگ اپنے اپنے ذہن اور اپنی اپنی معلومات کے مطابق تجزیے پیش کر رہے ہیں ہمارے خیال سے اس اعلان کا جو کہ سراسر اسلام دشمنی میں کیا گیا ہے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو پہنچے گا کیونکہ دشمن جب دشمنی پر اترتے ہیں تو مسلمانوں کا جذبہ بیدار ہوتا ہے ان میں فکر مندی درد مندی اور شجاعت ابھرتی ہے وہ بے ساختہ جہاد کی طرف لپکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ان کے لیے کامیابی رکھی ہے اور مسجد اقسا کی آزادی کے لیے جہاد کا شوق ویسے ہی ہر مسلمان کے خون میں دوڑتا ہے